ابو بکر بن ابی ملیکہ نے خبر دی انہیں عثمان بن عبد الرحمن تیمی نے اور انہیں ربیہ بن عبداللہ بن حدیر تیمی نے کہا کہ ابو بکر بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ربیہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے ربیہ نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی جب سجدے کی آیت ولی اللہ یس جدو معافِ سماوات آخر تک پہنچے تو ممبر سے اترے اور سجدے کیے تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا دوسرے جمعے کو پھر یہی صورت پڑھی جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا اور نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا ہماری خوشی پر رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک